اور اگر اللہ لوگوں پر برائی اسے جلد بھیجتا جی سے وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا ودا پورا ہو چکا ہوتا تو ہم چھوڑتے انہیں جو ہم سے ملنی کی امید ناؤ رکھتے کہ اپن سرکشی میں بھٹکا کرے